میرا نام ڈاکٹر مہدی حسن ہے میں جرنلزم کا پروفیسر ہوں ہم یہاں پہ پاکستان کے میس میڈیا کی تاریخ اور اس کی کارکردگی پہ بات چیت کرتے رہے ہیں ہم نے ٹیلی ویژن پہ بات کی ہم نے فلم پہ بات کی ہم نے ریڈیو براڈ کاسٹ پہ بات کی اخبارات میگزینز کتابیں لاؤڈ اسپیکرز اور کمپیوٹرز کے بارے میں بات چیت کی ہے ان سب کا سوسائٹی پہ اثر ہوتا ہے اور خاص طور پہ موجودہ دور میں جو انفارمیشن کا دور کہلاتا ہے اور کمیونیکیشن ریولوشن کا دور کہلاتا ہے جس میں ہزاروں پیغامات روزانہ لوگوں کو دستیاب ہوتے ہیں اور ایکسس ٹو انفارمیشن میکسیمم ہے دنیا میں کوئی واقعہ کسی کونے میں ہوا ہو دنیا کے وہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جاتا ہے اور لوگ اس سے باخبر ہوتے ہیں اور ان تمام واقعات کے اثرات دنیا کی ہر سوسائٹی پہ پڑتے ہیں اس میں مثبت اثرات بھی ہوتے ہیں اس میں منفی اثرات بھی ہوتے ہیں تو میس میڈیا کی کارکردگی کیا رہی ہے پاکستان میں اور پاکستان کی سوسائٹی نے مختلف اوقات میں اور مختلف سوشل ٹرینڈز نے میس میڈیا کی ورکنگ کو کس طرح انفلوئنس کیا ہے اس پہ ہم نے تفصیل سے بات چیت کی ہے اس کی تمام آسپیکٹس پہ آج ہم بات کریں گے کہ میس میڈیا کے حوالے سے ادارے کون کون سے ہیں جو اس کی کارکردگی کو متاثر کرتے ہیں ایک تو حکومت ہے جس کا ریلیشن شپ میس میڈیا سے بہت اہمیت رکھتا ہے دنیا کی ہر سوسائٹی میں ہر ملک میں یہ اہم ہے کہ کسی بھی حکومت کا اخبارات سے ریڈیو سے ٹیلی ویژن سے فلم سے ان سے کیا تعلق ہے اور کس قسم کی خبریں اور کس قسم کے کمنٹس اور کس قسم کی اطلاعات حکومتیں چاہتی ہیں کہ لوگوں تک پہنچیں اور کیا اختلافات پیدا ہوتے ہیں اس کے پرفارمرس سے میس میڈیا کے میڈیا پرسن سے کیا اختلافات حکومت کے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ دونوں کے بسا اوقات انٹرسٹ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے متضاد ہو جاتے ہیں حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس کی صرف اچھی کارکردگی اور اچیومنٹس لوگوں تک پہنچے جبکہ میڈیا پرسنس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بطور واچ ڈاگ کے بطور چوکیدار کے وہ عوام کے مفادات کی نگہداشت کرتے ہوئے وہ اطلاعات بھی عوام تک پہنچائیں جو حکومت نے ان تک نہیں پہنچنے دی یا حکومت کے ایسے اقدامات جن کے عوام پر معاشرے پر منفی اثرات ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں بھی کمنٹس آرا اور اطلاعات لوگوں کو پہنچائی جائیں یہی وجہ ہوتی ہے کانفلکٹ کی اور یہی وجہ ہے کہ جب سے پہلا اخبار نکلا تھا دنیا میں اور جب سے پرنٹنگ کا پروسیس شروع ہوا تھا اس وقت سے لے کے آج تک میڈیا پرسنس جو پرنٹنگ سے شروع ہوئے تھے اور آج الیکٹرانک میڈیا تک پہنچے ہوئے اور حکومتیں ہمیشہ ایک دوسرے کی ایڈورسری ہوتی ہیں ایک دوسرے سے ان کے ٹکراؤ کی کیفیت اکثر پیدا ہوتی رہتی ہے بعض ملکوں میں یہ کام زیادہ ہوتا ہے بعض میں یہ کم ہوتا ہے تو بہت سے حکومت کے علاوہ ایسے ادارے ہیں میڈیا پرسنس کے اور میڈیا سے متعلق لوگوں کے جنہوں نے میڈیا کی کارکردگی پر اثر ڈالا ہے پاکستان میں ایسے جو ادارے ہیں میں ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہتا ہوں ایک جرنلسٹوں کی یونین ہے جن کو ہم ورکنگ جرنلسٹ کہتے ہیں پہلے بھی آپ کو بتایا تھا اخبار کے حوالے سے کہ ورکنگ جرنلسٹ ہم اسے کہتے ہیں جو اخبار تیار کرنے کے فرائض انجام دیتے ہیں اس میں reporter sub editors news editor assistant editor editorial writer news photographers اور دوسرے جرنلسٹک کام کرنے والے لوگ شامل ہیں ان لوگوں کی ایک یونین ہے بہت آرگنائزڈ بہت منظم ایک یونین ہے جس کا نام ہے Pakistan federal union of journalist P F U J کے نام سے آپ اس کو جانتے ہوں گے اخبارات میں بہت سی خبریں آتی رہتی ہیں یہ جرنلسٹوں کے جو مفادات ہیں اور ان کے جو حالات کار ہیں ان کی نگہداشت کے لیے انیس سو پچاس میں پاکستان میں قائم کی گئی تھی اور اس وقت سے لے کے اکیسویں صدی تک تقریباً پچپن چھپن سال گزر جانے کے بعد بھی یہ اسی طرح ایکٹیو ہے اور بہت اعلی کارکردگی کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے رہی ہے بظاہر یہ یونین بنی تھی حالات کار بہتر کرنے کے لیے جرنلسٹوں کی آپ کو میں نے بتایا تھا اخبار کے حوالے سے یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ شروع شروع میں جب اخبار بر صغیر میں نکلنے شروع ہوئے تھے تو بڑے خاص قسم کے لوگ جن کو صرف یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ معاشرے کو کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں وہ جرنلزم میں آتے تھے اور زیادہ تر سولو جرنلزم ہوتا تھا اکیلا آدمی ہی اخبار کا ہر کام کر لیتا تھا اور ان کے نام سے اخبار چلا کرتے مثلا مولانا ظفر علی خان کا اخبار ذمہ دار ظفر علی خان کے نام سے چلتا تھا مولانا محمد علی جوہر کے دو اخبارات کامریڈ اور ہمدرد ان کے نام کی وجہ سے چلتے تھے اسی طرح حسرت موہانی کے نام سے ان کا اخبار مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے ان کا اخبار تو یہ وہ لوگ تھے جو کچھ کہنا چاہتے تھے معاشرے سے اور انہوں نے جرنلزم کو اپنایا تھا انہوں نے پیسے کمانے کے لیے جرنلزم شروع نہیں کیا تھا اس پہ ایک تھیری موجود ہے جس پہ اکثر بحث ہوتی رہتی ہے آپ نے بھی پڑھی ہوگی اور گفتگو سنی ہوگی بہت دفعہ کہ صحافت جو ہے وہ مشن ہے یا کاروبار ہے تو آج کی دنیا میں موجودہ دور میں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے آپ کو جو یہ کہیں گے کہ صحافت اب کاروبار ہے اب یہ مشن نہیں رہا مشنری جذبے کے ساتھ بغیر پیسے لیے یا بغیر مناسب تنخواہ لیے یا بغیر مناسب سہولتوں کے اب کوئی صحافی کسی اخبار میں یا ٹیلی ویژن میں یا ریڈیو سروس میں کام کرنے کو تیار نہیں ہوگا تو بہت عرصے تک ساؤتھ ایشین سب کانٹیننٹ میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جرنلسٹوں کی مالی حالات اور ان کے حالات کار کچھ بہت خوشگوار نہیں تھے انیس سو انسٹھ میں ففٹی نائن میں حکومت پاکستان نے ایک کمیشن مقرر کیا تھا پریس کمیشن آف پاکستان جس کے ذمہ یہ تھا کہ وہ یہ دیکھے کہ حالات کیسے ہیں اخبارات میں کام کرنے کی کنڈیشنز کیسی ہیں تنخواہیں کیسی ہیں اور دوسری سہولتوں کا کیا حال ہے اور اس کے بعد وہ اپنی ریکمینڈیشنس دیں اس پریس کمیشن رپورٹ کے بعد حکومت نے انیس سو تریسٹھ میں پہلی مرتبہ ایک ویج بورڈ تشکیل دیا تھا ہائی کورٹ کے جج کی زیر سرکردگی جس نے انیس سو تریسٹھ میں منیمم ویجز مختلف عہدوں کی اخبار نویسوں کے تجویز کی تھی اور اخبارات پہ یہ لازم کیا گیا تھا کہ وہ یہ کم سے کم تنخواہ ضرور دیں اے بی اور سی تین کیٹیگریز اخبارات کی بنا دی گئی تھی سرکولیشن کے حوالے سے اور ان کی آمدنی کے حوالے سے اور اے بی سی تین کیٹیگریز ہی منیمم ویجز کی بنا دی گئی تھی اور یہ تجویز کیا گیا تھا اس میں ویج بورڈ ایوارڈ میں پہلے کہ ہر تین سال بعد تنخواہوں پہ نظر ثانی ہوگی اور حالات کے مطابق اور ضروریات زندگی کی قیمتوں کے مطابق تنخواہوں میں اضافہ ہوگا یہ جو ویج بورڈ کی تشکیل تھی یہ بھی پی ایف یو جے کی کوششوں سے ہوئی اور اس کے بعد تنخواہیں ریوائز ہوتی رہی دو ہزار پانچ میں پی ایف یو جے کوشش کر رہی ہے کہ سیونتھ ویج بورڈ جو اناؤنس ہوا ہوا ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے اس کے لیے بسا اوقات عدالت تک بھی جانا پڑتا ہے جرنلسٹوں کو اور اس کے لیے بھی پی ایف یو جے جو ہے وہ اپنی کوششیں جاری رکھتی ہے دوسرا مسئلہ جو اس یونین نے ٹیک اپ کیا اور بہت خوش اسلوبی سے اسے بہت شاندار طریقے سے آگے بڑھایا وہ فریڈم آف پریس کا مسئلہ تھا کہ کسی بھی معاشرے کی جمہوری نشو و نما کے لیے اس معاشرے میں میس میڈیا کا فری ہونا اور لوگوں کی پہنچ معلومات تک ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اس سے ٹرانسپیرنسی پیدا ہوتی ہے پالیسی میکنگ میں اور امپلیمنٹیشن میں اس کی اور ٹرانسپیرنسی گڈ گورننس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوگی جب تک معاشرہ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو عوام کو یہ پتہ نہ ہو کہ کیا حالات ہیں اور کن حالات میں کوئی فیصلہ حکومت نے کیا ہے کیوں کرنا پڑا کوئی فیصلہ حکومت کو یہ جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کیونکہ لوگ جمہوریت میں خود اپنے حکمران ہوتے ہیں تو یہ اسی صورت ممکن ہے جب میس میڈیا کو فریلی لوگوں تک اطلاعات پہنچانے آرا پہنچانے اور اپنے کمنٹس کرنے کی اجازت ہو یعنی freedom to express and freedom to know access to information اور رائٹ ٹو نو یہ دونوں چیزیں کسی بھی جمہوری معاشرے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں پاکستان نے کیونکہ اپنے سارے قوانین انگریزی سامراجی حکومت سے ورثے میں پائے تھے اور سامراج کے مفاد میں یہ ہوتا ہے کہ پریس آزاد نہ ہو یا دوسرے ذرائع ابلاغ آزاد نہ ہوں میں پریس کا ذکر صرف اس لیے کر رہا ہوں برطانوی سامراجی حکومت کے حوالے سے کہ جب وہ بر صغیر پہ حکمران تھے تو اس وقت صرف اخبارات ایسے تھے جس کے لیے انہیں قانون بنانے کی ضرورت پڑی ٹیلی ویژن اس وقت تک تھا نہیں اور ریڈیو حکومت کی اپنی ملکیت تھا چنانچہ سارا جو قانون تھا وہ پرنٹنگ پریس لگانے اور اس کی ورکنگ اور اخبارات رسائل جرائد اور کتابیں چھاپنے تک محدود تھا وہ قانون اور وہ اس کو مانیٹر کرتا تھا کہ کیا چھپ کے لوگوں تک پہنچ رہا ہے پاکستان میں وہی قانون آزادی کے بعد ورثے میں ملا تھا اور وہ کسی نہ کسی شکل میں آزادی کے ستاون اٹھاون سال گزر جانے کے بعد بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے اس میں وقتاً فوقتاً تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں مگر بنیادی طور پہ اس قانون کا ڈھانچہ وہی ہے جو انگریز کے سامراجی دور میں انگریز نے اس کے لیے مقرر کیا تھا Pakistan federal union of journalist نے فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے بہت اسٹرگل کی بہت سے سزائیں بکتی نوکریوں سے ہاتھ دھونے پڑے اور ایک مارشل لاء میں انیس سو ستہتر والا جو مارشل لا تھا اس میں جرنلسٹوں کو کوڑے لگانے کی سزا بھی دی گئی اور ان کو کوڑے لگائے بھی گئے کیونکہ وہ اظہار کی آزادی طلب کرتے تھے تو آج پاکستان میں جتنی بھی آزادی میسر ہے اخبارات کو پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلس کو پرائیویٹ ریڈیوز کو اور جلسے جلوس میں جس قسم کی تقریریں لوگ کرتے ہیں اور پوسٹر چھاپتے ہیں اس آزادی کے لیے پاکستان کے صحافیوں نے بہت سٹرگل کی ہے اور بہت سی قربانیاں دی یہ P F U J Pakistan federal union of journalist کی سٹرگل کی کہانی ہے جو بہت اچھے الفاظ میں تاریخ میں لکھی جائے گی لکھی جا رہی ہے اور لوگ اچھے الفاظ میں اس کو یاد کریں گے دوسرا ادارہ ہے ایک جس کا نام ہے C P N E council of Pakistan newspaper editors یہ ادارہ اخبارات کے ایڈیٹرس کی ایسوسی ایشن ہے یہ ایڈیٹر اور دیگر صحافیوں کو جن کو ورکنگ جرنلسٹ کہتے ہیں ہم میس میڈیا کی تاریخ میں اس لیے علیحدہ علیحدہ دیکھتے ہیں اور علیحدہ کرتے ہیں کہ کارکن صحافی یا ورکنگ جرنلسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اپنا ممبر بنائیں گے جس کو کسی ورکر کو اخبار سے نوکری سے نکالنے یا نوکری پہ رکھنے کا اختیار نہ ہو یعنی خود ملازم ہو کوئی تو وہ پی ایف یو جے کا ممبر بن سکتا ہے ایڈیٹر کیونکہ نوکری سے نکال بھی سکتا ہے کسی بھی جرنلسٹ کو یا کسی دوسرے کارکن کو اخبار کے اور رکھ بھی سکتا ہے ملازمت پہ نئے آدمی کو اس لیے وہ پی ایف یو جے کے ممبر نہیں بن سکتے لہذا انہوں نے اپنا ایک فورم بنایا جس کا نام council of Pakistan newspaper editors رکھا گیا جس کے ممبر اخبارات کے ایڈیٹرز ہوتے ہیں بہت بڑی آرگنائزیشن ہے یہ بھی اس میں بہت سے روزناموں کے علاوہ ہفتہ وار اور پندرہ روزہ اور منتھلی اخبارات کے ایڈیٹرز بھی اس کے ممبر ہیں وہ اپنی ڈیوٹیز کے فرائض کے حوالے سے جو مسائل ہوتے ہیں درپیش ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے آتے رہے کرنے کے لیے یہ آرگنائزیشن آرگنائز کی گئی تھی یہاں میں ایک بات واضح کروں آپ کو جو آپ کے لیے ضروری ہے جاننی کہ ایک زمانہ تھا پاکستان میں جب تمام اخبارات میں ایڈیٹر پروفیشنل ایڈیٹر ہوتا تھا یعنی ایسا شخص جس کا پروفیشن صحافت ہو لیکن گریجولی انیس سو ستہتر اٹھہتر اناسی اسی کے بعد سے ایک ٹرینڈ تبدیل ہوا اور جس میں بہت زیادہ تبدیلی انیس سو اٹھاسی میں جب ایک بہت متنازع پریس کا قانون P P O press and publication ordinance ختم کر کے اس کی جگہ نائنٹین ایٹی ایٹ میں آر پی پی او کے نام سے ایک نیا قانون آیا تھا جو بہتر تھا کافی بہتر تھا پی پی او کے مقابلے میں جو ایوب خان کے دور میں بنا تھا تو اس کے بعد بہت سے نئے اخبارات وجود میں آئے پاکستان میں بہت سے بے شمار اخبارات ہو گئے ہیں ایوننگر بھی ہو گئے ہیں دوپہر کے اخبار بھی ہو گئے ہیں اور روزنامہ اخبارات میں بھی بہت سا اضافہ ہوا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک نیا ٹرینڈ یہ ہمارے جرنلزم میں پیدا ہوا کہ اب بجائے پروفیشنل ایڈیٹرز کے اخبارات کے مالکان اور ان کے عزیز ہی اخبارات کے ایڈیٹر اور چیف ایڈیٹر اور مینیجنگ ایڈیٹر ہوتے ہیں بظاہر یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اخبار نکالتا ہے زید امر بکر تو وہ اپنے اخبار کا ایڈیٹر بھی ہو جائے چیف ایڈیٹر بھی ہو جائے یا اس کا کوئی عزیز جو ہے وہ اس کو مینیجنگ ایڈیٹر رکھ لے اپنے بیٹے کو وہ ایڈیٹر بنا دے لیکن اس کا ایک منفی پہلو یہ ہے کہ پروفیشنل ایڈیٹر کی غیر موجودگی میں مالکان جو ایڈیٹر ہیں وہ اپنے ادارے کے مالی منافع کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور یہ جائز بھی ہے وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا آج ڈسکشن کے آپ کو یاد ہوگا کہ مشن ہے صحافت یا صحافت کاروبار ہے تو جو شخص اخبار نکالنے کے لیے کروڑوں روپے کا سرمایہ لگا رہا ہے اس کے لیے یہ مشن نہیں ہے کروڑوں روپیہ لگا کے نقصان اٹھانے کی خواہش کوئی نہیں رکھتا وہ اس سے منافع بھی چاہتے ہیں وہ اس سے معاشرے میں اپنا اسٹیٹس بھی بلند کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے اپنی جو طبقاتی ان کا جو ایک اظہار ہے کہ وہ ایک پریولیج کلاس سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان کی خواہش وہ بھی ہوتی ہے تو ان تمام کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اخبار کی نیوز پالیسی یا ایڈیٹوریل پالیسی کا فیصلہ کرنے کا حق مالک ایڈیٹر کو ہوگا تو وہ مالی منافع کو ترجیح دینے کی وجہ سے بسا اوقات جرنزم کا جو معیار ہے صحافت کے یونیورسلی ایکسپٹیڈ اسٹینڈرڈ پہ اور ایتھکس پہ کمپرومائز کر سکتا ہے کئی دفعہ اور ایسا ہوتا رہتا ہے کہ وہ یہ سوچے مالک جو ایڈیٹر بھی ہے کہ اگر یہ خبر چھپے گی تو اس سے فلا طبقہ یا فلا حکومت کا بازو ناراض ہو جائے گا کوئی پولیٹیکل پارٹی ناراض ہو جائے گی کوئی بڑا بزنس ناراض ہو جائے گا اور ہمیں اس کا مالی نقصان ہوگا کیونکہ ان کی طرف سے ہمیں اشتہارات نہیں ملیں گے یا اسپانسرشپ نہیں ملے گی یا دوسری مراد جو حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے وہ نہیں مل سکیں گی تو ان خواہشات کے تحت مالک جو ہے وہ کمپرومائز کر سکتا ہے معیار پہ صحافت کے خبر کے کمنٹ کے ایڈیٹوریل کے تو اس سے ایک منفی اثر اسٹینڈرڈ آف جرنلزم پہ پڑتا ہے اور پاکستان میں یہ اثر پڑا ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ کہا تھا جب کنٹینٹس پہ بات کی تھی اخبارات کے پہلے شروع شروع میں جب اخبارات شروع ہوئے تھے بر صغیر میں اور آزادی کے فوراً بعد بھی پاکستان میں کہ اخبارات میں صرف ایک کالم روزانہ ہوتا تھا جو کوئی مشہور کالمسٹ لکھتا تھا آج کل آپ نے دیکھا ہوگا نیا ٹرینڈ یہ ہے کہ ہر اخبار میں بہت سے کالم ہوتے ہیں بہت سے لوگوں نے اپنے تحریروں کے لیے کچھ سرخیاں رکھی ہوئی ہیں نام رکھا ہوا ہے اپنی تحریر کا جس کو ہم کالم کہنے پہ مجبور ہیں کیونکہ وہ ہر دسویں پندرہویں دن یا ہر ہفتے یا تیسرے چوتھے دن چھپتا ہے اور اس کا ایک پرماننٹ موضوع بھی ہے تو ہم اس کو پھر کالم کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اکثریت ان کی ان لوگوں سے متعلق ہے جو اخبار کے پیڈ کالمسٹ نہیں ہیں یہ جو کالم لکھتے ہیں ان کا معیار اکثر وہ نہیں ہوتا جو یونیورسلی ایکسپٹڈ جرنلزم میں کالمسٹ کے لیے طے کیا گیا یہ کالم بیشتر ایسے ہوتے ہیں جس سے کالم لکھنے والا جو ہے وہ یا اپنی تشہیر چاہتا ہے اور ہوتی ہے ہمارے یہاں کالم نوی صاحب نے دیکھا ہوگا کہ اپنا ذکر بہت کرتے ہیں کالم میں کہ میں فلاں وزیر اعلیٰ کے ساتھ تھا یا فلاں وزیر اعظم کے ساتھ تھا یا صدر صاحب نے مجھے فون کیا تو میں نے یہ کہا انہوں نے مجھ سے یہ کہا میں فلاں جہاز میں وزیر اعظم کے ساتھ فلاں دورے پہ جا رہا تھا تو راستے میں یہ ہوا اس قسم کے کالمس جو ہیں یہ اپنی تشہیر کے مترادف ہیں اور ایتھکس میں ضابطۂ اخلاق میں جرنلزم کی اس کی گنجائش نہیں ہے اگر آپ معیاری جرنلزم کریں گے تو اس قسم کے کالم نہیں چھپنے چاہیے مگر یہ کالم چھپتے ہیں ہمارے ہاں اس لیے کہ اب کوئی پروفیشنل ایڈیٹر ایسا کسی اخبار میں نہیں رہا جو اس کالم کو دیکھ کے واپس کر سکے اور یہ کہہ سکے کہ یہ نہیں شائع ہوگا اب مالکان ایڈیٹر ہیں اور بیشتر مالکان وہ کالم اس لیے چھاپتے ہیں کہ ان کو مفت ایک تحریر مل رہی ہے جس کے عام طور پہ انہیں پیسے نہیں دینے پڑتے کوئی آنریریم کوئی رومینریشن اس کی درکار نہیں ہے اس لیے وہ اس کو چھاپ دیتے ہاں وہ معیاری ہو یا نہ ہو یہ پروفیشنل ایڈیٹر نہ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے دوسرا نقصان گیٹ کیپر کا جو رول ہے ایڈیٹر کا وہ بھی کم ہوا ہے ہم کمیونیکیشن میں گیٹ کیپر اس کو کہتے ہیں جو روک لیتا ہے ایسی خبر کو ایسے کمنٹ کو ایسی تحریر کو جس سے معاشرے کو فائدے سے زیادہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو وہ رول بھی اب کچھ کم ہو گیا ہے گیٹ کیپر کا تو سی پی این ای جو ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا آپ سے council of Pakistan newspaper editors اب اس میں مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ سی پی این ای کے ساتھ ساتھ ایک اور ادارہ ہے جو مالکان کا ادارہ ہے پروپرائٹرس کا اس کا نام ہے A P N S all Pakistan newspaper society یہ پروپرائٹرس کی ایشن ہے اور یہ اپنے مفادات کی نگہداشت کے لیے وجود میں آئی ہوئی ہے کیونکہ جو سرمایہ کار ہیں اس انڈسٹری میں اخبارات کی ان کو بھی تو اپنے مفادات کی پروٹیکشن کرنی حکومت سے کچھ مفادات وابستہ ہیں کچھ مفادات ایڈورٹائزر سے وابستہ ہیں کچھ کنسرننگ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ہیں کچھ دوسرے محکمے جن سے واسطہ پڑتا ہے اخباری صنعت کا امپورٹ ایکسپورٹ کا محکمہ ہے یا انکم ٹیکس کا محکمہ ہے لیبر ڈپارٹمنٹ ہے ان سے کچھ معاملات متعلق ہیں ان سب کو ڈسکس کرنے کے لیے اور اپنے مفادات کی نگہداشت کرنے کے لیے اے پی این ایس وجود میں آئی ہوئی اب صورت حال یہ ہو گئی ہے کہ اے پی این ایس اور سی پی این ای کی ممبر شپ جو ہے وہ ایک دوسرے پہ اوور لیپ ہوتی ہے کہ مالک جو ہے وہ ایڈیٹر بھی ہے کیونکہ اس لیے وہ سی پی این ای کا بھی رکن ہے اور اے پی این ایس کا بھی رکن ہے کیونکہ مالک اس اوور لیپنگ کی وجہ سے یہ جو دو آرگنائزیشنس کی ممبرشپ کامن ہو گئی ہے اس کی وجہ سے جو مفادات کی نگہداشت تھی ایڈیٹرز کے اور ان کا ایک علیحدہ فورم تھا وہ اور مالکان کا فورم ایک ہی ہو گیا تو لہذا یہ جو دو آرگنائزیشنس تھی یہ اب کچھ ان کی ورکنگ جو ہے وہ ایک دوسرے پہ اوور لیپ کرنے لگی ہے چوتھی آرگنائزیشن جو ہے جو بہت ایکٹیو ہے اس کا نام ہے APNEC A P N E C all Pakistan newspapers employees confederation اس کا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں آپ کو کہ اخبار میں صرف جرنلسٹ ایڈیٹر اور بالک ہی نہیں ہوتا اخبار میں اور بہت سے شعبے ہیں جن میں سینکڑوں لوگ آج کل کام کرتے ہیں مثلا ہر اخبار کا بڑے اخبار کا اپنا پرنٹنگ پریس ہے تو پریس ورکرز بھی ہیں پریس کے مکینکس بھی ہیں فور مین بھی ہے اسی طرح کمپیوٹر کے ایکسپرٹس ہیں کمپیوٹر کے مکینکس ہیں کیونکہ آج کل تمام اخبارات میں کمپیوٹر پہ کام ہوتا ہے تو اس کے مکینکس ہیں اس کے ٹیکنیشینس ہیں ان کی بڑی تعداد ہے پھر ایڈورٹائزنگ کا ایک محکمہ ہے ہر اخبار میں کیونکہ ایڈورٹائزنگ بہت اہم حصہ ہے اخبار کا اس میں جو لوگ کام کرتے ہیں بڑی تعداد میں وہ ہیں سرکولیشن کا ایک محکمہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اخبار کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں دور دراز کے علاقوں تک کس طرح مارکیٹنگ اس کی کی جا سکتی ہے اس میں بہت بڑی تعداد کام کرتی ہے پھر باقی اکاؤنٹس والے ہیں دوسرے لوگ ہیں جو حساب کتاب کرتے ہیں مینجمنٹ کے لوگ ہیں تو یہ سینکڑوں کی تعداد میں جو کارکن ہیں یہ پی ایف یو جے کے تو ممبر نہیں بن سکتے جو اخبار نویسوں کی یونین ہے انہوں نے اپنی اپنی یونینز بنائی ہوئی ہیں اخبارات کے ان کارکنوں نے other than the working journalist ان تمام یونینس کی ایک کنفیڈریشن بنا دی گئی تھی سیونٹیز میں ارلی سیونٹیز میں تاکہ نہ صرف جرنلسٹ بلکہ جہاں جد و جہد کرنی ہو ورکرز کے حوالے سے ان کی ورکنگ کنڈیشنز کے حوالے سے یا کہیں پریشر ڈالنا ہو مالک پہ یا حکومت پہ یا کسی اور سیکشن پہ سوسائٹی کے تو اس کو تمام ورکرز کو اس میں انوالو کیا جا سکے تو یہ جو all Pakistan newspapers employees confederation ہے اس میں اخبار کے تمام ملازم شامل ہوتے ہیں انکلوڈنگ جرنلسٹ اس کو ایپنیک کا نام دیا گیا ہے اخبار رویس جب اخبارات کی خبر کی بات کرتے ہیں کوئی تو صرف پی ایف یو جے کو استعمال کرتے ہیں جب پورے اخبار کے ملازمین کی بھلائی کی یا ان کی بہتری کی کوئی مطالبہ ہوتا ہے یا کوئی موو ہوتی ہے تو پھر ایپنیک کی بنیاد پہ بات کی جاتی ہے یہ چار آرگنائزیشن اخبارات کی ہیں اور یہ بہت ایکٹیو ہیں چاروں اپنے اپنے فیلڈ میں اس کے اثرات بھی پڑے ہیں میس میڈیا کی ورکنگ پہ ہمارے یہاں فلم پروڈیوسرس کی بھی ایک ایسوسیشن موجود ہے جو فلموں کے کاروبار کے حوالے سے اپنے مفادات کو دیکھتی ہے اپنے مطالبات حکومت تک لے جاتی ہے اس میں کس حد تک کامیابی ہوتی ہے اور کیا ان کی پرفارمنس ہے اس کے بارے میں ہم بہت زیادہ خوش فہمی میں اس لیے مبتلا نہیں ہو سکتے کہ عمومی طور پہ ہمارے یہاں فلم انڈسٹری کی حالت کچھ بہت زیادہ صحت مند نہیں ہے اس پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں اس کے ریزنس پہ اور اس کی وجوہ پہ کہ کیا وجہ ہے کہ فلمیں جو ہیں فلم انڈسٹری ہماری فلم صنعت اتنی کامیاب نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا یا جیسی ففٹیز میں یا ارلی سکسٹیز میں ہوتی تھی اسی حوالے سے فلم پروڈیوسرز ایسوسی ایشن جو ہے اس کی کارکردگی کو بھی آپ اسی حوالے سے دیکھ سکتے ہیں حالانکہ ان کے پاس بہت سے ایسے موضوعات ہیں جس پہ انہیں اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہے مثلاً سینسر کوڈ کو چینج کرانے کی ضرورت ہے سینسر کوڈ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں بہت سے ایسے سنجیدہ موضوع جن پہ فلم بننی چاہیے وہ سینسر کوڈ کی وجہ سے اور سینسر بورڈ کے رویے کی وجہ سے بہت سی ایسی فلمیں نہیں بنتی ٹیلی ویژن کا جو حصہ سرکاری ملکیت میں ہے P T V Pakistan television وہ کیونکہ سرکاری ملازم ہیں اس میں کام کرنے والے لوگ ان کا بھی اپنا ایک فورم ہے اپنی ایک ایسوسی ایشن ہے جو اپنے حالات کار اور اپنی دیگر جو مصروفیات ہیں اور جو مطالبات ہیں ان کے حوالے سے تمام ٹیلی ویژن کے ملازمین اور حکومت کے یا جس منسٹری منسٹری آف انفارمیشن کے تحت ٹیلی ویژن ہے اس کے درمیان وہ ایک برج کا ایک رابطے کا کام کرتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کے ملازمین کو جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو بہتر سے بہتر حالات کار میسر آ سکیں اور وہ اس کے لیے کوشش کرتے رہیں حالات کار کے علاوہ ساتھ ساتھ ان کا مسئلہ اخبار نویسوں ہی کی طرح فریڈم آف ایکسپریشن کا بھی ہے کہ ان کو کریٹو فریڈم بھی درکار ہے موضوعات کے انتخاب میں جو بہت سے ایسے دور حکومت گزرے ہیں ہمارے جن میں موضوع پر بھی پابندی لگتی تھی کہ کس موضوع پہ آپ ڈرامہ بنا سکتے ہیں کس موضوع پہ آپ ڈاکومینٹری بنا سکتے ہیں کون سی خبر آپ دے سکتے ہیں کون سی نہیں دے سکتے یہ تمام چیزیں حکومت کے ہدایت نامے کے مطابق کی جاتی تھی تو یہ کام بھی یونین کا ہے ٹیلی ویژن کے ورکرز کی یونین کا کہ وہ یہ آزادی بھی حاصل کرے موجودہ دور کیونکہ تنظیم کا دور ہے حکومتیں بھی تنظیم کے تھرو چلتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے بغیر جمہوریت نہیں چلا کرتی اسی طرح اپنے اپنے میدان میں ہر جگہ پہ آج کل آپ کو تنظیمیں ملتی ہیں ٹیچرس کی یونینز بھی ہیں اخبار نویسوں کی یونین بھی ہے وکلا کی یونینز بہت اہمیت رکھتی ہیں بار ایسوسی ایشنس کے نام سے قرض آپ کو کوئی لیبر یونینز تو بہت عرصے سے ڈھائی سو تین سو سال سے انڈسٹریل ریولوشن کے فوراً بعد آ گئی تھی تو آپ کو کوئی شعبہ سوسائٹی کا ایسا نہیں ملے گا جس میں آج کل اس شعبے سے متعلق لوگوں کی کوئی تنظیم نہ ہو سوال یہ ہے کہ ان تنظیموں کا میس میڈیا کی ورکنگ پہ کیا اثر پڑا ہے اخبار نویسوں کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اسٹرگل کی بہت محنت کی سی پی این ای نے بھی کچھ عرصے ان کا ساتھ دیا اور انہوں نے بہت سی آزادی صحافت حاصل کی اور اس کے لیے کوشش جاری ہے ابھی بھی جاری ہے کوشش اطلاعات تک رسائی کا حق حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جاری ہے جو ایک جمہوری معاشرے میں ضروری ہے تو اگر یہ تمام تنظیمیں منظم ہوں گی اور اچھے انداز سے کام کریں گی اپنے اپنے آئین کے مطابق تو اس کا فائدہ عوام کو بھی ہوگا کیونکہ اس ان کے بہتر کام کرنے کی وجہ سے میس میڈیا کی کارکردگی بہتر ہوگی اور وہ اپنے فرائض خوش اسلوبی سے ادا کر سکے گا اس پہ ہم بہت زور دیتے رہے ہیں اپنی تمام ڈسکشنز میں کہ بغیر اظہار کی آزادی کے جمہوریت کامیاب نہیں ہوا کرتی اور بغیر آزاد کمیونیکیشن کے فری فلو آف کمیونیکیشن جسے ہم کہتے ہیں اس کے بغیر بھی کوئی معاشرہ جمہوری معاشرہ کہلانے کا حقدار نہیں ہوتا تو بہت سے دنیا میں ملک ایسے ہیں اسٹیبلش ڈیموکریسیز ہیں جہاں بہت عرصے سے کامیابی سے چل رہی ہیں جہاں میس میڈیا کے لیے اسپیشل قوانین نہیں ہوتے اسپیشل لاس نہیں ہوتے بلکہ میس میڈیا اور میڈیا پرسنس عام لا آف دی لینڈ جو ہے جو ہر آدمی پہ لگتے ہیں قوانین وہی ان لوگوں پہ لگتے ہیں مگر زیادہ تر ملک دنیا میں ایسے ہیں جہاں میس میڈیا کے لیے کمیونیکیشن کو مانیٹر کرنے کے لیے یا اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اور بہت سے معاشروں میں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اسپیشل قوانین کا نفاذ کیا جاتا ہے آپ کو پتا ہے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا ریڈیو ٹیلی ویژن اخبار ہر میڈیم کے حوالے سے کہ یوناٹیڈ نیشنز کا چارٹر میں نائنٹین کلوز جو ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی آزاد ملک کے سٹیزنس کو اظہار رائے کی مکمل آزادی حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں معلومات تک رسائی کی بھی مکمل آزادی حاصل ہونی چاہیے یعنی نہ صرف یہ کہ لوگ یہ ایکسپریس کر سکیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں یا کیا سوچ رہے ہیں بلکہ وہ یہ بھی مطالبہ کر سکیں کہ فلاں معاملے کے بارے میں ہم کو مکمل معلومات چاہیے کہ یہ معاملہ کس طرح ہوا یا آپ نے جو پالیسی بنائی ہے یا جو قانون بنایا ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی آپ کو یا کسی ملک سے آپ کے کوئی خاص تعلقات ہیں تو یہ اس قسم کے تعلقات رکھنے کی کیوں ضرورت آپ کو پیش آئی جمہوریت میں یہ فرض کیا گیا ہے کہ عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ تمام معلومات حاصل کریں گی اور اس کو کانسٹیٹیوشنل گارنٹی کے طور پہ یونائٹڈ نیشنز کی خواہش یہ ہے کہ اس کو آئینی تحفظ بھی دیا جائے لیکن دنیا میں بہت سے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ایسے ہیں جہاں یہ حق ابھی تک تسلیم نہیں کیا گیا پاکستان میں اس کے بارے میں پہلا جو ایک آرڈیننس آیا تھا معلومات تک رسائی کا وہ ایک جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی پیپلز پارٹی کی آخری گورنمنٹ کے ڈسمسل کے بعد اور نئے الیکشن ہونے سے پہلے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی ملک میراج خالد وزیر اعظم تھے جس کے اس میں یہ آرڈیننس آیا تھا لیکن اگلی حکومت نے میاں نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنے تھے تو اس آرڈیننس کو کیونکہ اسمبلی سے منظور نہیں کرایا اس لیے یہ لیپس ہو گیا تھا اور ختم ہو گیا تھا تو جنرل پرویز مشرف کی حکومت نے ایک نیا اس سلسلے میں آرڈیننس جاری کیا ہے اور اس کو قانون کی شکل دینے کی ضرورت کو بھی محسوس کیا ہے اور اس کو قانونی شکل دی جا رہی اگرچہ جرنلسٹوں کا خیال یہ ہے پاکستان کے اور دوسری سول سوسائٹی آرگنائزیشنس کا کہ یہ کوئی بہت آئیڈیل قسم کا قانون نہیں بنا ہے لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اچھی ابتدا ہے بگننگ بہتر ہے کہ اس کے بعد اس میں امپروومنٹ بھی ہو سکتی ہے جب حکومت کو بھی تسلی ہو جائے کہ یہ کوئی خطرناک بات نہیں ہے اور اخبار نویسوں کو اور عام لوگوں کو عادت ہو جائے اس سے کیا فوائد ہو سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے بعد اس میں مثبت تبدیلیاں اس قانون میں کر دی جائیں اور صحیح معنوں میں یہ قانون جو ہے وہ معلومات تک رسائی کا قانون بن جائے آپ کو بہت سی مثالیں میں نے دی تھیں جب ہم فریڈم آف انفارمیشن پہ بات کر رہے تھے کہ جو اسٹیبلش ڈیموکریسیز ہیں ان میں کس کس قسم کی معلومات لوگ چاہتے ہیں اور کس طرح وہ عدالت کے ذریعے سے بھی وہ معلومات حاصل کر لیتے ہیں اس کی بہترین مثال جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ڈسکس کیا تھا یہاں کہ امریکہ کے صدر بل کلنٹن کا جو ایک سکینڈل آیا تھا وائٹ ہاؤس کی ایک ملازمہ ایک کام کرنے والی کے ساتھ اس کے عدالت میں جو سوال جواب ہوئے تھے اور صدر کو امریکہ کی اپنی صدارت کے دوران ہی اوپن کورٹ میں آ کر عدالت کے ہر سوال کا جواب دینا پڑا تھا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ اصلیت کیا ہے اور کیا نوعیت ہے ان کے تعلقات کی اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ یہ ورکنگ ہے ایکسس ٹو انفارمیشن کے قانون کی اگر اس کی گارنٹی ہو آئین میں پھر آپ کوئی چیز عوام سے چھپا کر نہیں رکھ سکتے آپ کو معلوم ہے کہ عراق میں جو امریکی انویژن کے بعد جنگ قیدی بنے اور کچھ افغانستان سے جنگ قیدی امریکہ لے گیا تھا کیوبا میں رکھے ہوئے ہیں کچھ جزیرے میں اور کچھ امریکہ میں ہیں کچھ افغانستان میں بھی ہیں کچھ عراق میں بھی ہیں تو وہاں جو کچھ سلوک قیدیوں سے کیا گیا اس کی تصاویر اور اس کی اطلاعات امریکہ ہی کے میس میڈیا نے تمام دنیا کو دی اگر حکومت کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری کی طرح کام کر رہی ہوتی تو وہ ان اطلاعات کو ان تصاویر کو سینسر بھی کر سکتے تھے لیکن کیونکہ طویل عرصے سے وہاں فریڈم آف انفارمیشن اور فریڈم آف ایکسپریشن اور انڈیویجل لبرٹی اور فریڈم پہ زور دیا جاتا رہا ہے دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہاں کا کلچر بن گیا ہے ایک فری کمیونیکیشن کا فری فلو آف کمیونیکیشن کا تو امریکہ کے اخبارات نے اور امریکہ کے ٹیلی ویژن چینلس نے ریڈیو براڈ کاسٹنگ سروسز نے یہ لحاظ کیے بغیر کہ دنیا میں اس کا کیا ریئیکشن ہوگا یہ اطلاع شائع کی اور ٹی وی پہ دکھائیں اور ریڈیو براڈ کاسٹنگ سروسز میں لوگوں کو بتایا کہ قیدیوں کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے یا ان کی کس طرح توہین کر رہے ہیں بعض امریکی سپاہی اور کمانڈرز اس کو فریڈم آف انفارمیشن اور اس کو ایکسس ٹو انفارمیشن کا آپ نتیجہ قرار دے سکتے اور دوسرے معاشروں میں بھی فرانس میں انگلستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی ایکشن ہوتا ہے حکومت کا اس پہ تحقیقات کا مطالبہ ہو جاتا ہے اور تحقیقات کے بعد اس کی رپورٹ جو ہے تحقیقات کی وہ دبا کے کاغذات کے نیچے یا الماری میں تالا لگا کے نہیں رکھ دی جاتی بلکہ اسے عوام کی اطلاع کے لیے پبلک کیا جاتا ہے اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہماری تحقیقات کے نتیجے میں یہ واقعہ اس اس طرح ہوا تھا امریکہ اور برطانیہ نے مل کے افغانستان پہ اور عراق پہ حملہ کیا افغانستان پر حملے میں یوناٹیڈ نیشنز کی اپروول شامل تھی عراق پر حملے میں یوناٹیڈ نیشنز کی اپروول شامل نہیں تھی اس وقت یہ موقف اختیار کیا تھا امریکہ اور انگلستان کی حکومتوں نے کہ عراق خطرناک ویپنز بنا رہا ہے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن اور ہماری یہ اطلاعات کنفرمڈ ہیں ہماری انٹیلیجنس سروسز نے ہمیں دی ہیں لیکن جب وہاں سے صدام حسین کی حکومت فال ہو جانے کے بعد یہ ویپنز برآمد نہیں ہو سکے امریکہ کے قبضے کے بعد اور برطانیہ کے قبضے کے بعد عراق پہ تو پھر دونوں جگہ برطانیہ میں بھی اور امریکہ میں بھی عوام نے اور عوامی نمائندوں نے یہ مطالبات شروع کیے کہ تحقیقات کی جائے کہ یہ غلط بیانی کیوں کی گئی جان بوجھ کے کی گئی یا انٹیلیجنس سروسز کی نالائقی تھی کہ انہوں نے غلط اطلاع دی اس میں بی بی سی بھی انوالو ہوئی اس واقعے میں کیونکہ بی بی سی نے خبر دے دی تھی کہ بہت جان بوجھ کے کچھ چیزیں غلط کروائی گئیں انٹیلیجنس سروس سے اور جو رپورٹ اس کی تھی اس کو ٹیمپر کیا گیا اس میں تبدیلی کی گئی بی بی سی کے ڈائریکٹر جنرل نے استعفی بھی دیا جب حکومت ناراض ہوئی تو تو یہ ایسے معاملات ہیں جو پوری قوم پہ اور اس کے مستقبل پہ اثر انداز ہوتے ہیں لہذا جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے بارے میں عوام کو پوری اطلاع ہونی چاہیے کہ اگر کسی ادارے نے جھوٹ بولا حکومت کے غلط بیانی کی تو وہ اپنی نالائقی کی وجہ سے کی یا جان بوجھ کر مفادات اپنے سپورٹ کرنے کے لیے یا اپنے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے غلط بیانی کی یہ جاننا عوام کا حق سمجھا گیا چنانچہ دونوں ملکوں میں تحقیقات کی گئی اور عوامی نمائندوں کے سامنے جا کے جو ریسپونسبل تھے لوگ فیصلہ کرنے کے حکومت دونوں حکومتوں میں حملہ کرنے کے انہیں اپنے اپنے عوامی نمائندوں کے سامنے تحقیقاتی کمیٹیوں کے سامنے یہ بتانا پڑا کہ ان سے کہاں غلطی ہوئی اور ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کی اطلاع انہیں کس نے دی تھی اور اس میں کیا خامی تھی اور کیا غلطی تھی یہ ہے ورکنگ ایکسس ٹو انفارمیشن یا اطلاعات تک رسائی کی خوبی کہ کوئی چیز آج کی دنیا میں سولہ سوسائٹی میں آپ اس کسی بھی سوسائٹی کے عوام سے چھپا کر خفیہ نہیں رکھ سکتے وہ دور چلا گیا جب بادشاہ اپنے ایک دو مشیروں سے مشورہ کر کے کوئی فیصلہ کر لیتا تھا اور ضروری نہیں سمجھا جاتا تھا کہ عوام کو بتایا جائے کہ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا اسی طرح جو کلونیلزم کا دور تھا اس میں جو کلونیل حکومتیں تھیں سامراجی حکومتیں ان کے لیے بھی ضروری نہیں تھا کہ وہ اپنے غلاموں کو یہ بتائیں کہ ان کے لیے کون سی پالیسی انہوں نے تیار کی ہے اور کیوں تیار موجودہ دور کیونکہ جمہوریت کا دور ہے اور تمام قوموں کی آزادی کا دور ہے اور سب کی خواہش یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز زیادہ افیکٹو زیادہ مؤثر طریقے سے کام کرے اس کا مطالبہ بھی یہی ہے یوناٹیڈ نیشنز کا کہ لوگوں کو مکمل آزادی ہونی چاہیے معلومات حاصل کرنے کی اور اپنی رائے کے اظہار کی اور یوناٹیڈ نیشنز کا کہنا یہ ہے کہ اس میں کہیں کوئی باؤنڈریز بھی انوالو نہیں ہوتی سرحدیں بھی نہیں آتی یہ حق بھی حاصل ہے لوگوں کو کہ دوسرے ملک سے کوئی انفارمیشن منگانا چاہیں یا اپنے ملک کی کوئی انفارمیشن دوسرے ملک کو دینا چاہیں تو اس کی بھی ان کو اجازت ہے تو جب یہ سارے قوانین مل کے اچھی طرح کام کرتے ہیں جس کے لیے یہ سارے ادارے جن کا آج میں نے ذکر کیا کوشش کرتے رہتے ہیں تو پھر میس میڈیا کی کارکردگی کارکردگی بہتر ہوتی ہے اور وہ صحیح معنوں میں ایک مثبت کردار ادا کر سکتا ہے حکومت میں اور مثبت کردار ادا ہوتا ہے معاشرے کو بہتر بہتری کی طرف لے جانے میں اور مثبت طریقے سے تبدیل کرنے میں اور یہی مقاصد ہیں کسی بھی سوسائٹی کے لیے اس سوسائٹی کے میس میڈیا کے مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ تاریخ میس میڈیا کی بہت اچھی طرح ذہن نشین کی ہوگی اور اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے اب جب بھی ٹی وی دیکھیں گے اخبار پڑھیں گے فلم دیکھیں گے یا ریڈیو سنیں گے تو یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے ہم پاکستان کے میس میڈیا کے بارے میں اپنی یہ بات چیت یہاں پہ آ کے ختم کرتے ہیں